یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حمید بن بن عبد الرحمن عوف نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا یعنی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا علم اٹھا لیا جائے گا فتنے نمودار ہوں گے دلوں میں بخل اور حرص ڈال دیا جائے گا اور حرج کثرت سے ہوگا صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کری صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سات